السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 486 عربی حدیث پڑھتا ہوں پہلے میں عن ابی امامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله الله صلى عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت الحديث رواه النسائي ترجمہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے یعنی مرا اور مرتے سیدھا جنت کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان حائل کیا ہے موت ہے مرتے ہی جنت ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قلو اللہ عہد پڑھنے کا بھی ذکر ہے یہ حدیث عمل اليوم واللیلہ میں ہے امام نسائی نے نقل کی ہے اس کا اہتمام کریں ایمیجز بنانے والے ایمیجز بنا لیں اور ایمیجز کے اندر صرف آیت الکرسی لکھ لیں تاکہ عام طور سے سر اخلاص تو آدمی کو یاد ہوتی ہے آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی اور آیت الکرسی جو ختم ہوتی ہے ولا یعود حفظ ہوما ولی العظیم یہاں پر آیت الکرسی ختم ہوتی ہے یہ پورے آیت الکرسی جو ایمیجز بنانے والے بنا لیں تاکہ آپ اس کا اہتمام کریں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا آئندہ نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا تو چوبیس گھنٹہ ہر فرض نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو چوبیس گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے فرض نماز کے بعد عادل کرسی پڑھی تو اگلی نماز تک حفاظت میں آ گئے دوسری نماز کے بعد پڑھی اگلی نماز تک حفاظت میں آ گئے چوبیس گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آج میرے ساتھ ایک ایک, ایک قرآن شریف کی دعا پڑھ لیجئے رب لی ولی والدیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن شریف میں ہے یہ دعا تو اس لیے اب امیجز کے اندر آیت الکرسی بھی آ جائے گی اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ دعا بھی آ جائے گی اس کا ترجمہ میرے ریاض القرآن سے لے لینا جو بھی امیجز بناویں جو میرا ترجمہ ہے ریاض القرآن کا اس سے لے لینا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین